برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور سات چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جنازے کے ساتھ جائیں مریض کی عیادت کریں چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دیں دعوت دینے والے کی دعوت قبول کریں مظلوم کی مدد کریں اور قسم کھانے والے کی قسم پوری کروائیں اور سلام کا جواب دیں اور سات چیزوں سے آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے سونے کی انگوٹھی پہننے یا سونے کے چھلے استعمال کرنے سے اور چاندی کے برتنوں سے اور حریر دیباج استبرک اور کسی کے پہننے سے یہ سب ریشمی کپڑے ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نو یہ حدیث صحیح ہے